عنده وهو بمنزلة على في يد نفسه فلو ایک غیر قابل ہے دوسرا قابل ہے جو قابل نہیں اس نے بینہ قائم کر دیا اور صاحب ید نے بھی بینہ قائم کر دیا کس پر یہ چیز میرے قبضے میں ہے اور اس نے بچے دیے ہیں میرے ہاں اور اس کی خون وغیرہ میں نے حاصل کی ہے ایک قابل ہے دوسرا نہیں پھر بینا برابر ہو گئے نتاج وغیرہ پرجن نہیں بن سکیں گے تو جو قابل ہے تو وہ اولا ہو جائے گا کیونکہ یہ نہ ہے وہ دلالت اس چیز پر کر رہی ہے جس پر کہ ید جو ہے وہ دلالت نہیں کرتا ہے ید کی دلالت قبضے پہ ہو گئی اس لحاظ سے یہ مالک ماننا چاہیے جو ہے تو وہ ثابت کرے گا کہ یہ قبضہ ناجائز ہے اس نے قصد وغیرہ کیا ہوا ہے تو لہذا انوجن صاحبیت کے دعوے کو ترجیح ہو جائے گی انوجن جو خارج ہے اور اپنا حق بینا کے ذریعے ثابت کر رہا ہے تو اس لحاظ سے ہو گئے برابر اور قبضہ جو ہے طینا میں برابری ہوگی قبضہ ایک کے لیے مزید طرح ثابت ہو جائے گا لہذا اسی کے لیے فیصلہ کیا جائے گا صحیح روایت امام صاحب الرام سے یہ ہے اور اس کی دلیل بھی یہ آ گئی اسے اپنے افغان کہتے ہیں کہ چونکہ دونوں بینہ جو ہیں نتاج کے بارے میں دلالت کر رہے ہیں اور ہم پلہ ہیں ساکتا کے تحت یہ دونوں بینہ جو ہیں وہ ثابت ہو جائیں گے اور جس کا قبضہ ہے تو جی روسی کی بنا دی جائے گی لیکن قضا کے طور پر نہیں ایسے ہی کہ وہاں کسی کے قابل اتوار نہ ہوئے اس لیے کہ جس کا قبضہ ہے اسی کو اسے رہنے دیا جائے گا دونوں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے ہم نے ملک اس چیز پر حاصل کیا ہے اور ہر ایک کہتا ہے میرے ہاں اس نے بچے جنم دیے دوسرا کہتے ہیں میرے ہاں اچھے جنم دیے ہیں منزلت عالم تاج نفس ہی اس طرح کوئی کہے کہ یہ چیز میرے ملک میں قبضے میں آئی اور وہاں اس نے بچے وغیرہ دیے ہیں غیر قابل ہے پھر اس کا اعتبار اس صورت میں نہیں ہوگا چل اور اور اگر کرے خارج ہاں، بچے وغیرہ پیدا ہونے پر قبضے میں ایک چیز ہو تو رہن بھی ہو سکتی ہے امانت بھی ہو سکتی ہے اسی طرح خریداری کی صورت میں بھی آ سکتی ہے وراثت کی صورت میں بھی آ سکتی ہے تو قبضہ ضروری نہیں کہ ہر حال ملک کی دلیل بن جائے دونوں برابر ہو جائیں گے یا در قبضے کے فیصلہ کیا جائے گا یہ ہے ہے صحیح روایت امام صاحب سے خلاف وہ کیا کہتے ہیں دونوں ساکت ہو جائیں گے اور چھوڑا چھوڑا جائے جائے گا فی کو قبضے والے کے ہاتھ لیکن نہ طریقے سے سزا پر اور اگر حاصل کرے ان دو میں سے ہر ایک ملک دوسرے ایک آدمی سے اور قائم کرے بینہ یہ اوپر نتائج کرے بینہ اوپر یہ تاج کے تاج پر جو ہاں میرے ہاں جانور نے یہ بچے وغیرہ یہ ہیں پھر یہ وہ بمندل ایک اس کے قائم کرنے کے اپنے قبضے کی صورت میں بچے جہاں اس سے حاصل کر رہے ہیں یہ ٹھیک ٹھاک بڑی ولو قام احد البينه على الملك والاخر للنكاح فتاب النكاح اولى ايهما كان لان بينته قامت على وليه الملك فلا يثبت الملك للاخر الا بتلقي من جهتي وكذلك اذا كان الى كان دعوى بين خارجين فبينه النكاح اولى لما ذكرنا ولو قضى بالاذن ایک چیز میں جھگڑا ہے دونوں نے اس طرح دعائے قائم کر دی ہے ایک نے مطلق ملک لگائے وہ ذکر کیا دوسرے نے کہا کہ میرے ہاں یہ چیز بچے جنم دیتی رہی ہے پھر جو صاحب نتاج ہے اس کو اولا ہو جائے گا صاحب ید یا عارض ہو جو نتاج کا دعویٰ کرنے والا ہے تو وہ اولا ہو جائے گا وجہ کیا ہے کہ جب اس کے ہاں بچے جنم لیتی رہی ہے دوسرے کے ہاں بچوں کو جنم نہیں دیا ہے تو پھر گویا بچوں والے کا دعویٰ مقدم ہو گیا ملک مقدم ہو گیا دوسرا جو ہے تو وہ اس سے خرید کے یا اس کے ہیبا کی وجہ سے مالک بن رہا ہے پھر یہ اس کے ساتھ نظا کا حق نہیں رکھتا ہے اسی طرح اگر قبضہ کسی کا بھی نہیں ہے ایک کہتا ہے کہ میرے ہاں اس نے بچے جنم دیے دوسرا کہتا ہے میرے ہاں

قائد نکاح ہونے والے ماننے کے بعد تیسرا کچھ آدمی آ گیا اس نے کہا یہ میرا ہے اور میرے ہاں اس نے یہ بچے جو ہیں وہ جنم دیے ہیں تو اس تیسرے آدمی کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا لیکن اگر جو پہلے قابض تھا وہ گواہ قائم کر دیتا ہے کہ نہیں اس سے پہلے میرے ملک میں آ چکی تھی اس صورت میں تیسرے آدمی کا اپنا فیصلہ نہیں کیا جائے گا عوام یہ تھا نا کہ جب قاضی کی سزا وارد ہو چکی ہے اب کوئی آ کے دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہونا صحیح اس کا جواب دیتے ہیں کہ جس نے اب آ کے دعویٰ کیا ہے پہلا فیصلہ اس کے خلاف تو نہیں ہوا تھا جب نئے سے دعویٰ کر رہا ہے تو لہٰذا پہلی سزا سے اس کا جو استحکاق ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے تو وہ سزا پہلی ختم ہو جائے گی یہ دوسری قضا جو ہے اگر اس کا مظاہر کوئی نہیں ہے یہ نافذ ہو جائے گی اور دونوں کا تناسب کیا ہو جائے گا پچھلی شہادت کو من لے کے ہو جائے گی اور پہلی جہاز کیا اس کے ذریعے ہو گئی اس کا حکم کیا سی چیز کا حکم ہو گیا اور اس کا منصوص چیز والا حکم ہو گیا کس لیے اگر دنیاد نے پھر دوبارہ اپنی شہادت جو وہ قائم دی تو پہلے میرے ملک میں اس کی نسبت صورت میں پھر قضا ختم نہیں ہوگی

اب دلیل اس کی کہ جو تیسرا فریق ہے نہیں ہوگا مقضی علیہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں وہ پہلے فریق ہی نہیں تھا اس فیصلے فیصلے کے کے کے سب کا ذریعے اور ایسے ہی وہ خلاف فیصلہ سبق جو ہے اس کی تشریف نہیں پائی گئی تھی تو پچھلا جو ہے تو یہ جواب پیش کر رہا ہے کس پر پر پھر یہ گواہی قبول ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گی بس اور مطلب حکم کہ کپڑے جو ہے ان کی بنائی کے اندر اختلاف ہو گیا ہے یا ہر سبب مل کی جس کا تکرار نہیں ہوتا ہے اس سے چیز کی ملکیت میں اختلاف پایا گیا ہے پھر حکم یہی ہوگا کیا مطلب صاحب یا در قابل جائے تو اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا دوسروں کا اس کے خلاف دعویٰ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا اگر ایسی چیز ہو کہ دوبارہ اس کی بنائی جائے وہ ہو سکتی ہے پھر وہاں تو دونوں قسم کی جو ہیں شاعت ہیں تو وہ وارض ایک دوسرے کے ہو جائیں گی لیکن سوتی کپڑا ہے تو وہ جب بنا گیا اسے اب ادھیڑ دو بارہ پھر وہ کار ثابت نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح بال بکریوں کے ہیں تو ایک خاص موسم میں وہ ڈوڑے جاتے ہیں کاٹے جاتے ہیں یہ تو نہیں کہ ایک دو دن پہلا کاٹ لے تو تیسرے چوتھے دن دوسرا کاٹ لے یہ تو نہیں ہو سکتا ایسی چیزیں جو ہیں ان میں ترجیح کس کو ہوگی جو اپنا دعویٰ پہلے ثابت کر رہا ہے تاریخ متعین کر رہا ہے اس کی تاریخ کی ترجیح ہو جائے گی اور ایسے بولنا اس کپڑے کے اندر وہ جس کو نہیں بولنا چاہتا مگر ایک مرتبہ جیسا کہ آگے بنانا ہے آگے توڑ پھوڑ دو تو پھر بھی وہ والے حکومت نہیں ہوں گے یہ تاج والے معنی میں ہاں۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میرے یہاں یہ جانور بچے دیتا رہا ہے یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے تو صاحب نے تاج اولا ہے کسی طرح یہاں بھی قابل ہو جاتی ہے یہ اولا ہوگا کیونکہ وہ اس سے یہ پیدا اٹھا رہا ہے ہاں جی کیونکہ تاج کے معنی میں ہے جانور کا دودھ بنانا پنیر بنانا پال جائے تو اس سے آگے کے نیچے جو ڈالا جاتا ہے کپڑا اس کو تل کہا جاتا ہے وہ یہ اپنے علاقے کی بولیاں کے درمیان میں داخل کر جاتے ہیں جیسے حاضر ہوتی ہے باقی اردو چلے گی کچھ نہ کچھ اپنا علاقائی زبان ہے اس کے لفظ بھی اس میں استعمال کر دیے جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں اوپر والے بال لمبے وہ موٹے ادھر سے ہوتا ہے ایک نیچے بریک سی پشم ہوتی ہے اس کو یہ کسی طور پر کہا جائے گا جیسے جو ہے سوکھ کا کاٹنا اور اگر وہ سب مطلب کیوں جائے دمبے کیوں یہ سوکھ ہو گئی بکریوں کے اشعار کہلاتے ہیں اور اگر وہ متقرر فیصلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ خارج کے لیے تو منزل ہے ملک مطلب تکرار ہو سکتا ہے تو پھر جو خارج ہے اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا اس طرح علم مطلق کا ہوتا ہی ایک ہوتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ میرے ہاں یہ چیز بچے دیتی رہی ہے تو پھر صاحب نتائج کا زیادہ حق بن جائے گا اس میں یہاں بھی اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کی بنائی ہو گئی یا پکان کی تعمیر ہو گئی وہ لگانا ہو گیا اور امر مشتبہ ہو جائے کہ یہ مقرر ہے یا نہیں ہے قسم کا اقتباس اس میں ہو جائے تو صورت میں کا مختار کیا جائے گا اہل قبرت جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کی طرف اس بارے میں رجوع کیا جائے گا کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ طرف ہے کون سی چیز مقرر نہیں چندوں ہے تو سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے کئی جو ہے وہ کئی فصلیں سالوں سے حاصل کر لی جاتی ہے اس لیے جو ہے ایسی چیز کا جس میں تکرار ہے وہاں قابل کو ترجیح ہو جائے گی تکرار نہیں ہے تو بھی قابل کو ترجیح ہو جائے گی لیکن مقرر ہے نہیں ہے تو اس کا جو اعلیٰ تجربہ ہے ان سے فیصلہ کرایا جائے گا ہاں جی۔ مشکل ہو جائے رجوع کیا جائے گا آل تجربہ کی طرف اس لیے کہ وہ زیادہ جاننے والے ہیں اگر مشکل ہو جائے ان پر فیصلہ دیا جائے گا اس کے ساتھ خارج کے لیے اس لیے کہ قضا صاحب مینہ کے مشکل ہو جائے تو رجوع کیا جائے گا آل فرت کے جو تجربہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں پر ہاں۔ اگر مشکل ہو جائے ان پر معاملہ فیصلہ دیا جی، جائے گا وہ بھی کوئی فیصلہ نہ دے سکیں پھر جو خارج تو ہے غیر قابل کا تو وہ سر ہو جائے گا کیونکہ قبضہ جو ہے وہ اصل دلیل نہیں ہے ضمانت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے رین وغیرہ کے طور پر بھی ہو سکتا ہے حریت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے کسی پر اصل دلیل قبضہ نہیں بلکہ اصل شہادت ہے جو شہادت پیش کر رہا ہے اس کی بات بدنی ہو جائے گی بلکہ تصویر کے چل رہا ساتھ بہین سے وہ اصل ہے اور حضور اس نے ساتھ ہے کے خبر کے خبر ہاں۔ کے جب وہ داج وغیرہ ثابت ہوتا ہے پھر تاریخ کا جب علم نہ ہوا تو یہ جو اصل پر بہین جو کیا جائے گا نچاج وغیرہ جو ہے یا قبضہ اس کو نہیں دیکھا جائے گا حين قام الخارج البينة على الملك المطلق وصاحب اليد البينة على الشراء منه كان صاحب اليد أولى لأن الأول وإن كان يثبت أول أو أولية الملك فهذا تلق فهذا تلق منه وفي هذا لا تنافية صار كما إذا أقر بالملك بالملك لو سمت الشراء منه اگر صاحب قابض جو ہے وہ بجنا قائم کر دیتا ہے یہ چیز میرے ملک میں تھی ملک متعلق سبب اس کا نہیں بیان کرتا اور جو صاحب ید ہے وہ بینہ نہ قائم کر دیتا ہے میں نے اس سے یہ چیز خریدی تھی اب جو قابل ہے یہ اولا اور بہتر ہو جائے گا وجہ کیا ہے کہ جب خارج نے بھیا نا کے متعلق پر قائم کر دیا ہے اور یہ خریداری کا دعویٰ کر رہا ہے غلام علیہ یہ مالک بعد میں بن رہا ہے وہ مالک پہلے بن رہا ہے اور اس سے خریداری کا جو ہے تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور منافعات بھی دونوں میں کوئی نہیں ایک وقت میں چیز ایک کی ملک ہو دوسرے وقت میں وہ خریداری کی صورت میں دوسرے کے ملک میں چلی جائے تو کوئی منافعات بھی اس میں نہیں ہے لہذا جو صاحب ید ہے اس کا دعویٰ اولا ہو جائے گا ہاں جی۔ قائم کرے خارج نام پر کے اور صاحب بینہ قائم کرے اوپر خریداری صاحب مولا کیونکہ اول جو خارج تھا اگر ثابت کر رہا ہے قبلیت میں لگی اور یہ اسی سے تلقی پائی گئی ہے اور اس میں پایا گیا ہے پہلے اس کا ملک کو بعد میں خریداری وغیرہ کی وجہ سے اس کا مل کو جائے تو طلاف پہ یا کوئی منافعات جو ہے وہ نہیں ہوگی اس کی اور نظیر بیان کرتے ہیں ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں پھر کہتا ہے کہ میں نے فلاں مالک نہیں ہے میں مالک ہوں پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس سے خرید لیا تو کیا منافعات ہے اس میں پہلے وہ مالک ہو پھر خریداری کی وجہ سے یہ مالک بن جائے اور صورت یہ مسائل کہ اگر ہر ایک ان میں سے کوئی یہ ناکام کرتا ہے کس پر کہ میں نے اس سے خریدی ایک کہتا ہے میں نے اس سے خریدی ہے یہ کہتا ہے میں نے اس سے خریدی ہے اور تاریخ کا تعین ہو نہیں پاتا ہے تو بہت ارادہ یہ بھائی ناظون ہو جائے تو وہ ساکت تک ہو جائیں گے اور جس کا قبضہ ہے دار اسی کے قبضے میں تھوڑا جائے گا اب یہ کس کا قول ہے وزائب فرماتے ہیں کہ یہ شیخین کا قول ہے اور امام محمد علیہ رحمۃ ہے بہ نا جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور خارج جو ہے تو اس کو مالک مانا جائے گا کیونکہ تصدیق دونوں طرح کی شہادتوں کی اس طرح پر ہو سکتی ہے جو اب قابض ہے اس نے دوسرے سے خریدا ہو قبضہ کر لیا ہو اب دوسرا کہتا ہے میں مالک ہوں اس نے اس سے خریدی ہو لیکن قبضہ بھی حاصل نہ کیا ہو پہلے میں خرید لی ہو لیکن قبضہ بھی نہ پایا گیا ہو دوسرا بھی سچا ہو گیا پہلا بھی سچا ہو گیا ہاں جی۔ اور اگر ہم دو میں کے ساتھ کہ یہ نزدیک رضی اللہ تعالیٰ

اس نے بیچ دیا دوسرے کے ہاتھ پھر دوسرے سے خرید لیا دونوں بہین اپنی جگہ پر ٹھیک ہو گئے لیکن حقدار وہی صاحب قبضہ جو ہے وہ بنے گا نہ کہ دوسرے جا سبق ہاں ہاں جی۔ اس لیے کہ قبضہ جو ہے یہ دلالت ہے سب قبض کی اوپر اس کے جو گزر گیا اور نہیں منافق ہوگا معاملہ یہ کہ بیا قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے سر عمل دونوں کے ساتھ ممکن ہے تو کیا کیا گیا ہے گویا کہ صاحب ید جو ہے اس نے چیز پہلے دوسرے سے خرید لی قبضہ لے لیا پھر اس کے ہاتھ بیچا لیکن ابھی قبضہ اسے نہیں دیا تھا پھر قبضہ جائے یہ دلالت ہے سبقت ہوگی تو لہذا قابل اس کی یہ چیز سمجھی جائے گی الٹ کیوں نہیں کر دیا گیا ہے اس دوسرے سے پہلے آدمی نے خرید لی ہو یہ اپنے ہاتھ سے نکال چکا ہو اسے ابھی تک صرف قبضہ نہ دیا ہو کرنا معاوضہ جائے یہ وصول کر چکا ہو اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا اور جو خارج ہے پھر اس کی بینا کو ترجیح کیوں نہ دے دی جائے اس کی وجہ امام محمد علیہ رحمت کے نزدیک کیا ہے بے قبل القبض جائز ہی نہیں اگرچہ زمین مکان جیسی پائیدار چیزیں کیوں نہ ہوں جب تک پائے کا قبضہ اس پر نہیں ہوگا آگے پھر وہ بیچ نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ الٹ معاملہ کر دیا جائے کہ پہلا جو ہے وہ مالک کو اس نے قبضہ نہ دیا ہو یا دوسرا جو ہے وہ مالک ہو اس نے قبضہ نہ دیا ہو آگے وہ بیچ دے کسی کو پہلا شخص جو ہے ایک کے تو قبضے میں آیا دوسرا جو ہے تو اس کے قبضے میں نہیں آئی چیز وہ پھر باہر بن جائے اس کے ہاتھ میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے قبضہ لے گا پھر بیچ سکے گا ورنہ نہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے خرید لی قبضہ کر لیا پھر اسی کے ہاتھ بیچ دی لیکن قبضہ بھی نہیں دیا یہ صورت جائز ہوگی دوسری امام محمد اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اگرچہ وہ ہی کیوں نہ ہو یعنی پائیدار چیز جو ہے اس کی بھی قبل قبض امام محمد علیہ رحمت کے نزدیک جائز نہیں ہے ہما شیخین کی دلیل کیا ہے کہ جو خریداری پر اقدام ہے ہے ہر ایک جو دعویٰ کر رہا میں نے اس سے خریدی ہے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے اقدام الشرا یہ اقرار ہو گیا کس کا پائے کے ملک کا یہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ مالک تھا میں نے اس سے خریدی وہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ مالک تھا میں نے اس سے خریدی گیا دونوں قائم ہوئے کس پر اس اقرار پر کہ وہ پائے ہے میں مشتری ہوں پھر یہ اقرار جس طرح متعارض ہیں اسی طرح برسات بھی متعارض ہو گئی کے ساتھ یہ بہینہ جائے تو یہ ختم ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ خریداری ایک سبب ہے اور سبب مشروع ہوتا ہے حکم کے لحاظ سے خریدے آدمی تو مالک بن جائے گا خریدی ہوئی چیز کا اگر مالک نہ بن سکے تو خریدنے کا فائدہ تو سبق ثابت کیا جا رہا ہے اس مقصد کے تحت ثابت کیا جا رہا ہے یہاں پر کسی کو بھی کو حاصل نہیں ہو رہا ہے پھر خریداری کا پایا جانا نہ پایا جانا تو وہ برابر ہو کے کہہ جائے گا

اور تو وہ بھی اس کی کی مجھے بن رہی ہے لہٰذا تھا یہ دونوں جائیں وہ شاک ہو جائیں گی باطل ہو جائیں گی یہ پر یہ بھی صورت ہے ہر ایک چیز سے خریداری کا جب دعویٰ کرتا ہے ہوگی دونوں شاخ ہیں بھلیات ہو جائے گی ارادہ کیا جاتا ہے علم اس کے ذریعے ثابت ہو اور یہاں قابل جو ہے اس کے حق میں حکم جو ہے ملکیت کا تو ثابت نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ اقرار کر رہا ہے میں نے فلاں سے خریدی ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اس سے خریدی ہے تو لہٰذا یہاں قبضہ جو ہے وہ دلیل مل کے نہیں بنایا جا سکتا ہاں جی۔ اور اس لیے ملک ہے خریداری میری بعد میں پائی گئی ہے اور میرا قبضہ زیادہ کو بھی پایا گیا ہے پھر زیادہ سے زیادہ ثابت کیا ہوا وہ کہہ رہا ہے میں نے خریدا یہ کہہ رہا ہے میں نے خریدا ہے میرے کسی کا بھی صورت میں ثابت نہیں ہوگا کیونکہ تعارض میں آ گیا ہاں باقی رہ جائے گی سزا سزا اس کے لیے بات سبق کے ساتھ نہیں ہوتا تو نہیں ہے جدا ودار ہو گئے تو ہمیں شاید یہ ہوگی نا ابھی پہ قبضہ کیا سمجھ ہے تو وہ ہوتی ہے اب کسی کی اجازت ہے وہ مجھ پر ہوئی کوئی نہ اب جو سمند ہے اس کا کیا بنے گا اس کا جواب دیتے ہیں جس نے کہا تھا میں نے خریدا ہے سمندے نہیں ہے نے کہا میں نے خریدا تو سمجھ لینا یہ بھی کہتا ہے ہزار میں خریدی وہ بھی کہتا ہے ہزار میں خریدی لال کو بلا جو اس نے لینا تھا وہ اس کی جا بجا آ گیا جو دینا تھا جب نہ کچھ لو نہ کچھ دو اللہ اللہ غیرض اللہ یہ صورت کیا رہ جائے گی اگر شہادت ہیں لوگ پر سمن کی نقدی پر

اگر قدم لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے ہیں پھر احساس برابر برابر ہو جائے معاملہ نہ کچھ لے نہ کچھ دیں وہاں محمد علیہ رحمت کا مطلب یہ ہے اور احساس اگر محمد کیونکہ خریداری کی صورت میں لام اعلیٰ سمن دینا پڑے گا نہ شہر سلطان پھر شہر القوث دونوں فریق کے ہیں انہوں نے شہادت پیش کی ہے کہ پیر بھی اس سے ثابت ہوتی ہے اور قبضہ بھی ثابت ہوتا ہے وقت ایک ہی چیز جو ہے وہ خریدی جائے اور قبضہ بھی کیا جائے جھگڑا بھی ہو تو اتفاق ہو کیا انہیں مل کے خریدی ہے جھگڑا بھی اس میں پایا گیا ہے لہٰذا یہ دونوں جتنے جو ہے کل عدم ہو جائیں گی ہاں جی۔

خلاف پہلی صورت کے وہاں ایک آدمی دوسرے سے خریداری کا دعویٰ کرتا ہے دوسرا کے مطلب کا دعویٰ کرتا ہے پہلے ممالک کو پھر بیچ دے وہاں منافعات نہیں لیکن یہاں منافعات ہے صرف اور اگر وقت بیان کرے دونوں بھائی نا زمین کے اندر قبضے سے دونوں بھائی نہ جائیں تو وہ وقت معین کر رہے ہیں زمین کی خریداری ہے ہے علم یوسفا قبضہ قبضہ جو ہے وہ ثابت نہیں کرتے کہ فلاں نے خریدی کی اور قبضہ بھی لے لیا تھا قبضہ جو ہے وہ یہاں نہیں کیا جاتا ہے اس حکم جو ہے وہ کیا ہوگا تو لم یوسفا قبضہ بوقتاً الخارج اس وقت امام محمد علیہ رحمت کے نزدیک جو غیر قابل ہے وہ قابل ہو جائے گا صاحب یلس پر سے جو خارج ہے اس نے صاحب یس سے جی چیز خرید کی تھی اور قبل القبل جو ہے وہ پیش کی تھی جس طرح پر یہ قبضہ اقاصل ہو گیا اور یہ سورت شہر کے نزدیک جائز ہے مکان خریدے زمین خریدے قبضہ کیے بغیر آگے بیچتے اسے قبضہ دے دے پیے ہو سکتا ہے پہلے مال کی پہلے بندے کی ثابت ہو جائے عبادت نام دوسرے کی لیکن امام محمد علیہ رحمت تو قبل قبضہ کو جائز سمجھتے کوئی نہیں ہے پھر یہاں ہوں گے اتفاق بات کیا وہ کیسے ثابت ہو جائے گا اس کا جواب دیتے ہیں کہ قبل قبل جو ہے تو وہ صحیح قرار دیتے نہیں ہیں اس لیے یہ نہیں سمجھا جا سکتا اس نے ہے اور دوسرے میں پر قبضہ بھی نہیں پایا گیا تھا اس اس اس لیے ملکیت کی ثابت محمد سے نزدیک اور اگر وقت بیان کریں دونوں بھائی نا زمین کے اندر نہ ثابت کرے کم دیکھو ہے شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نزدیک کر دیا جائے گا کوئی آپ کے خالق کر دیا جائے گا خرید آیا ہوا نا اولا میرے چاہے تو اس کے پہلے چاہے جائے اور وہ جائے تھے نین میں اس بات کوئی بھی پایا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نزدیک محمد اللہ رحمت کے نزدیک فیصلہ کیا جائے گا خارج کے لیے فیصلہ کیا جائے گا وہ جی۔ قبل القبض جی، جائے دو پیسے نہیں ہے سید کا فیصلہ قبل سے کہنا باقی رہ جائے گا اس کی ملک پر میں نے اس پتہ قبل جائے اگر وہ سات دونوں کی جو ہے وہ قبضہ ثابت کر دیتے ہیں تو فی الحال صاحب جس کے قبضے میں وہ چیز ہے اسی کے اپنا پیسہ لگ جاتی گا کیونکہ شیخین کے نزدیک بھی یہ ہو گیا اتنا قبل قبل پہلا مالک اور اس نے بیچ دیا اس چیز کو یہ بھی ٹھیک ہو گیا محمد کے نزدیک اس کے قبضے میں ہے اور دوسرے کو قبضہ نہیں دیا ہے کوئی مالک ہوگا اس کا قبضہ قبض پیر مفید ملک نہیں جس میں ہیبا بغیر قبضے کے مفید ملک نہیں ہوتا اس لیے ان کے نزدیک بھی ہے قاعدہ یا دولہ ہو جائے گا اور اگر ثابت جائیں دونوں کے ساتھ سے قبضے کو فیصلہ کیا جائے گا تابعیت کے لیے دونوں گئے جائے دونوں قولوں پر اور سلوکیان پاتے ہیں جو کاغذ ہے اس کا وقت پہلے ہے پہلا جو ہے اس کا وقت خریداری والا پہلے ہے اور دوسرا جو ہے وہ بعد میں خریدنے کا دعویٰ کرتا ہے ہو سکتا ہے اس میں چیز بیچی دو لیکن قبضہ بھی نہ دیا ہو اس لیے خارج کا دعویٰ جو ہے وہ کے بعد ثابت ہو جائے گا ہاں جی ہو وقت ہے لیے دونوں وجہ سے اس کے حصے میں آ گیا تو مخرون کا قرض ادا نہ چل سکا کہ غلام واپس لے لیا یا

قاضی نے اپنے دعوے پر دو گواہ قائم کیے نے چار گواہ پر کام کر دیے دس گواہ قائم کر دیے جو زیادہ گواہ والا ہے وہ اولا بال ہوگا یا جو دونوں برابر سے کے ہو جائیں گے اس کے بارے میں بتایا جو صحیح ہے ان کی شہادت کی قوت دیکھی جائے گی عدد کیا ہے تو وہ نہیں دیکھا جائے گا دار و مدار دلیل کی قوت پر ہوتا ہے نہ کہ تاکہ تبصر جو ہے اس پر میرے کو آج کل مناظرے کا طریقہ یہ ہے جو میں نے اتنی آیتیں پڑھی ہیں اتنی حدیثیں پڑھی ہیں مقابل میں ایک دو حدیث سے ایک دو آیتیں پڑھی ہیں لہٰذا میرا دعویٰ سچا ہو گیا تاکہ صاحب پڑھی والے انہوں نے کتاب لکھی ہے کی ہم لوگ کہانی کے بارے میں نے کتنی آیتیں پیش کی ہیں اتنی حدیثیں جواب صرف ہوئی دینے کا اگر جس سے زیادہ آئے زیادہ کی سنجر پیش کرے ان دلیلوں میں مثلا ایک دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہاڑ پر چڑھے سات حضرت صدیق حضرت فاروق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور جو ہے خوشی سے جگنے لگ گیا میری قسمت جاگ اٹھی عرش قدم رکھنے والی ہستی آج میری چوکی کو بھی عرش عرش بنا رہی ہے ثابت ہو گیا کہ سردار پیدائشی نبی ہے اور پہاڑ مدینہ پاک میں ہے اور حضرت صدیق فاروق عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور کے ساتھ ہیں تابی ہونے کی حیثیت سے واضح ہونے کی حیثیت سے اس کی خوشی اور منا رہا ہے اس سے بچپن میں ثابت ہو گیا نبی ہونا بچپنا تو آپ کا مکے شریف گزرا بلکہ ترپن سال جو ہے وہ مکے شریف میں گزرا اور پہاڑ پہ آج چڑھ رہے ہیں پہلے دن سے ہی حضرت صدیق اور حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ رہتے تھے اس طرح کی گنتی میں ہزار دلیلیں ہو جائیں اس کے مقابل ایک ہی دلیل جائے تو وہ کافی ہو سکتی ہے دلیل قلت ہے سبوت حکم کے لیے اور تعدد علل کا جائے وہ مقرر نہیں ہوتا ہے بلکہ قوت دلیل کی جائے تو اس پر کاروبار ہوتا ہے کہ یہ یاد رکھنے والا ضابطہ ہے اور اگر قائم کرے اور دوسرا قائم کرے چار گواہ تو دونوں برابر ہیں ایک شاگرد ان دونوں میں سے ایک کی جو شادی کا کام ہے اتنا سے انفرادی حالت میں اور تلی نہیں ہوتی ہوتی جوڑا ہو جائے گواہوں کا یہ انفراد کا یہ مطلب کیا ہے ہر دو دو فرض گواہ ہے صرف دو نے گواہی دی تو یہ انفراد ہو گیا چار نے گواہی دی تو پھر یہ نوعیت ہو گئی اور سجی نہیں واقع ہوتی مطلب جانا گیا ہے نہ کہ کثرت دلیل پر نسبت ہوتا ہے صاحب فالسمعت منازعاتهما في جسم الآخر فيلسف بينهما فقال أن بينهما ثلاثا فاعتبر طريق العول والمزاربة فصاحب الجميع يضرب بكل حقي سامين وصاحب النصف بسام واحد فيقسم فيقسم ثلاثا ولهذه المسألة نظائر وازداد لا يحكم هذا المختصر وقد ذكرناها في الزيادات اور صورتانائی کے دار جو ہے وہ ایک آدمی کے قبضے میں ہے اور دو کے ہیں اس کے دعوے دار ہیں ایک کہتا ہے سارا میرا ہے دوسرا کہتا ہے آدھا میرا ہے اور دونوں نے بھی اس پر قائم کر دیے ہیں تو ظاہر ہے کسی ایک کی گواہی کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہوگی اس دار کو ان کے درمیان مشترک بنا دیا جائے گا جو پورے کا دعوے دار ہے اس کو نصف دے دیا جائے گا بلا شرکت گہرے اور پچھلا نصف جو ہے وہ ان کے درمیان مشترک ہو جائے گا اس طرح تین بڑا چار حصہ یہ ریب کا جو دعوے کار ہے اس کو دے دیا جائے گا ستائی حصہ جو ہے وہ جو نصف کا دعوے ہے اس کو دے دیا جائے گا یہ صورت کیسی ہوگی اول والی ایک مر گیا ہے اس کے جو ورثہ ہیں سول تو ان کے حصے جو ہیں وہ جمع کرو جو مخرج ہے اس سے بڑھ جاتے ہیں مطلن کسی نے نصف لینا ہے کسی نے چوتھا حصہ جو ہے وہ لینا ہے نصف کا مخرج دو ہونا چاہیے چوتھائی لینی ہے تو اس کا مخرج پھر چار ہونا چاہیے پھر چار کو مخرج بنا دیا جائے گا جس نے نصف لینا ہے اس کو دو دے دیے جائیں گے جس نے چوتھا حصہ لینا اسے وہ دے دیا جائے گا باقی جائے تو وہ دوسرے ورسا پر تقسیم کر دیا جائے گا غیر لیکن اگر اس سے ان کے جمع کرو تو بڑھ جاتے ہیں چار سے اسی کو مخرج بنا دیا جائے گا یہ اول کی صورت ہوگی کہ وہ رسا کے حصے جائیں وہ جمع کیے جائیں وہ مخرج سے بڑھ جاتے ہیں پھر مخرج جو ہے چوتھائی کا یا آٹھویں حصے کا یا نصف کا تو وہ نہ رہے گا بلکہ ان کے حصص جمع کرنے پر جو مخرج بنے گا کسی کو بنا لیا جائے گا پھر یہاں بھی صورت حال جو ہے وہ کیا بنی جب دونوں کے درمیان سے مشترک ٹھہرانا ہے ایک ہے پورے کا دعوے دار گیا اس میں نصف جو ہے اس کے اندر تو نظاری کوئی نہ ہوا وہ تو غیر کے اس کو حاصل ہو گیا پچھلے میں شرکت جائے ہے تو وہ پائی جا رہی ہے تو اس کو دونوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا جیسے حاصل ہو گیا غیر مظاہم ہونے کی وجہ سے چوتھا حصہ حاصل ہو گیا والے مدعی کے ساتھ مظاہم ہونے کی وجہ سے تو اس طرح تین بڑا چار جو ہے وہ ایک کو مل جائے گا جو سب کا دعوے دار ہے چوتھا حصہ دوسرے کو مل جائے گا وہ کہتے ہیں سن دو سلس جائیں گے کل کے دعوے دار کو مل جائیں گے اور ایک جائے تو وہ نصف کے دعوے دار کو مل جائے گا ان کے انکینرجی کی کا اعتبار کیا جائے گا تو دو حصے اس کو مل گئے تیسرا حصہ جو ہے تو نصف کے دعوے دار کو مل جائے گا اس طرح پر یہ مسئلے کا فیصلہ کیا جائے گا چل جب وہ دار ایک آدمی کے قبضے میں اور دعویٰ کرے اس کے دو آدمی ایک سارے کا دوسرا جو ہے وہ کا دعویٰ کرے تو پیش کر دیں جو صاحب زمین ہے صحیح ہے پوری ملکیت کا تو تین بٹا چار اس کو مل جائے گا اور صاحب نسل کا چوتھا حصہ دیا جائے گا یہ نزدیک ہو گیا اتبار کرنازعات کے طریقے کو پھر ایک پورے کا دعوے دار ہے پھر ان کے درمیان غلام کو مشترک کر دیا جائے گا پہلے کو کو بلا منازع مل جائے گا نہ پھر پچھلے نصف میں شریک برابر تو ہو جائے گا تو چوتھائی اس سے مل جائے گا کیونکہ صاحب نصف کیا ہے تو نہیں نزا کرتا دوسرا صرف میں اور سالم لہو وہ سالم رہ گیا اس کے لیے بغیر منازع کے اور دوسرا نے تو کیا ہے اس میں منازعات پائی گئی لہٰذا اس کو پھر دونوں کو درمیان کر دیا جائے گا اللہ حافظ صاحبین کیا کہتے ہیں کہ یہ دار وغیرہ جو ہے ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا لیکن سارے کے مدعی کو دو تہائی مل جائے گی اور آدھے کے مدعی کو ایک تہائی جی مل جائے گی انہوں نے کون سا طریقہ اعتبار کیا اول والا دار والا کام دینے والا تھا منقسم ہوگا تہائی دے دیا جائے گا تیائی دے دیا جائے گا اعتبار کیا دونوں میں طریقہ صاحب کے ہی اپنے سارے حق کے بدلے میں دو حصے اور جو صاحب لے پر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا آگے بتلاتے ہیں اس کے تیرے مظاہر بھی ہیں اور الزاد بھی ہیں اور ان کی تفصیلی ہم نے

فلو لم ينصرف إليه الدعوى كان ظالما بإمساكه ولا قضاء بدون دعوى فيصرف في يده لو کانت في ایدی ہما اگر دار جو ہے تو یہ دونوں فریق کے قبضے میں ہے جو سارے کا دعوے دار ہے تو نصف اسے مل جائے گا علاوہ القضاء اور جو ہے تو وہ لا لا وجل قضا جو ہے تو وہ مل جائے گا جس کا قبضہ ہے تو اس کو قسط مل گیا لا وجل قضا اس ہو گیا ان کے درمیان عزلت جو جائے تو لا لا وجل قضا جو ہے وہ مل گیا کیونکہ خارج ان کی پہ کا ہی قسط چاہے ان کو ملا نظا اس کے لیے ثابت ہو گیا اور پچھلے نصف کے اندر نظا پایا گیا ہے اس لیے پھر وہ نصف آئے پچھلے کا اسے بطور سزا کے حاصل ہو جائے گا اور نصف جائے تو بغیر کسی سزا کے حاصل ہو جائے گا ہاں جی۔ اور اگر ہو جو ہے دو کے ہاتھ میں

بینا کی وجہ سے اس جھگڑا بن گیا ہے اس کا نصف سے دے دیا جائے گا صاحب ہے جو نصف اس کے قبضے میں ہے دوسرا کارن جس کا دعوے دار نہیں ہے اس کا مطالعہ کیا ہے وہی نصف اس کے قبضے میں ہے وہ اس کے لیے سالم رہ جائے اگر اس میں سے حصہ دوسرے کو نہیں دیتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جائے گا اور دعویٰ جو ہے وہ بغیر دعویٰ پیش کیے قضا جو ہے تو ثابت نہیں ہو سکتی ہے جب قابل جو ہے وہ نصف کا دعوے دار ہے دوسرے نصف کا دعوے دار ہی نہیں ہے تو وہاں نہ دعویٰ پایا گیا نہ قضا پائی گئی تو وہ نصف بغیر چڑھا کے قابل ہو جائے گا پچھلا مسئلہ ٹھہرا دیا جائے گا یہ حصہ اس کو تین بڑا چار حصے اس کو مل گئے اٹھائی اس کو نہیں دے گا تو ظالم بن جائے گا اس کی طرف اس کے دعوے کو ہو جائے گا ظالم بخبہ اس کے روکنے کے نہیں ایک دعوے غیر دعوے کے بس چھوڑ دیا جائے گا اس کو سیاف کی کئی ذات دعوت واقام کل واحد منہما بینتا اللہ نتجد اللہ وذکر فریقا فسن الدعوت یوافقو أحد الطريقين فهو أولى لأن الحال تشهد له فيترجه إن أشكل ذلك كان بينهما لأنه أخذ التوقيت فصار كأنهما لم يذكر تاريخا فإن خالف فإن خالف سن الدعوة الوقتين بطلب بطلت البينتان فقد ذكر الحافظ سيد رحمه الله تعالى لأنه ظهر كذب الفريقين فتترك في يد من كانت في يده کچھ ایک سواری جو ہے اس میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور ہر ایک نے بھیا قائم کر دیا یہ میری ہے اور میرے ہاں اس میں بچے وغیرہ یہ ہیں اور تاریخ دونوں فریق نے جائے ذکر کر دی ہے اب دیکھیں گے کہ جانور کی جو عمر ہے تو وہ کون سے مدعی کے دعوے کی واپس کرتی ہے اور جو تاریخ بیان کی ہے جس کی جانور کے ساتھ وابقت ثابت ہوتی ہوگی اس میں وہ اولا ہو جائے گا جانور عمر اس کے حق میں رجے بن رہی ہے اور اگر مشتبہ ہو جائے تو فیصلہ نہ دیا جا سکے کہ کس کی بیان کردہ تاریخ کے مطابق ہے پھر کانت بہنا ہما اس کو شریک بنا دیا جائے گا ہر فریق کو اس جانور میں اور مشترک بنا دیا جائے گا کیونکہ وقت اب بتلانا نہ بتلانا یہ برابر ہو گیا جو تاریخ کا ذکر اس سرے سے نہیں پایا گیا جو جانور کے درمیان مشترک کر دیا جائے گا اور صورت بیان کرواتے ہیں کہ جانور کی جو عمر ہے وہ دونوں کے دعوے کے خلاف ہے اس صورت میں بھی یہ نقام قاند تو وہ قاتل ہو جائیں گی حاکم شہید نے یہی ذکر کیا ہے کیونکہ دونوں فریق کی جو میینہ ہے اس کا کہ جب جائے تو وہ واضح ہو جائے گا پھر جو صاحب ید ہے قابل ہے تو وہ اولا ہو جائے گا جس کے قبضے میں ہے اس کے قبضے میں ہی اس کو رہنے دیا جائے گا

قرآن ہے اور وہ ایک آدمی کی قبضے میں ہے اور دو آدمی اس پہ گواہ قائم کر دیتے ہیں یہ میرا غلام ہے کیا نساج وغیرہ کا ویزار ہوگا کوئی نہ ہو اسی لیے اسباب جو ہیں وہ دیکھے چاہیں گے ایک کہتا ہے میں نے غلام سے رسم کیا ہے اس لیے میں مالک ہوں دوسرا کہتا ہے میرے ہاں اگر ضمانت تھا لیکن میں نے امانت سے انکار کر دیا اس لیے میں قابل ہوں دونوں پھر برابر کے اقدار کے ہیں نا وہ بن جائیں گے جائز نجائز ہونا علیحدہ معاملہ ہے نا اور سب کی کر لیا تو بھی نجائز ہے ریت سے انکار کر دیا تو پھر بھی نجائز ہے لیکن مالک جو ہے اس غلام کے بن جائیں گے اور وہ مشترک ان کے درمیان ہو جائے گا پھر اور اگر ہو ابد ایک مرد کے قبضے میں قائم کریں دو مرد اس پر بینہ ان میں سے ایک ساتھ وصف کے دوسرا ساتھ وزیت تھے وہ کر دو کے درمیان مشترک بس ان دونوں کے برابر ہونے چاہیے ل